ہیں جس کا تعارف کرائیں اچھا۔ ہمیں سارا کرایا تو خالی بچا گیا پڑھایا نہیں پڑھایا آیا کو نہیں پڑھایا جی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک شادی کو گیا تو وہاں ہمارا صاحب ملنے کے لیے آیا سارا تبصرہ اسی پر لوگوں نے شروع کر دیا اور کوئی تبصرہ ہو جائے تو ہمارے پڑھ کہ آج تک سوال جب کر سکتے ہیں جی، یہ میڈیکل کالج کی نوکری پکی نوکری کو چھوڑ کر آ گیا اور نہ شادی کی ہے نہ نوکری کو چھوڑی ہے گلیوں میں پھرتا رہتا ہے اور بس مقد ہے زبان سے کس طرف رہو نا تو ایک آدمی نے کہا کہ جی یہ تقریر کا اس میں کردار ہوتا ہے ماشاء اللہ ہم جو ہے تو اپنی سستی کو اپنی نائکی کو تقدیر میں چھپا لیں میری بات بڑی عجیب ہے ایک حالات خراب ہوں ان کو درست کرنے کے لیے ہمت کرنی چاہیے کہتے ہیں ضروری میں بھی پر درست ہوں تو میں بھی اگر رضوان تشریف لائیں گے تب ٹھیک ہوں گے ٹھیک اپنے آپ ان کو ایسے ہی ہوا چل رہا تھا کوئی خراب بھی جائے تقدیر میں ایسا لکھا ہوا سر اور عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی نااہلی سے بس زبانی سے نااہلی سے ہاتھ خراب کرتی ہیں اگر آپ خراب ہو جائیں تو چیکن جانتے رہے گا ایک لہٰے کرتے ہیں نا کہ ایک عورت خاون نے میں دیا تو اس نے پائل اور چاہیں اس کے پاس ادھر مدد کرنے کے لیے بڑا برا ہوا ہے آپ کو تلاش دے دیے کیا اس نے کیا ہے اس نے کہا ایسے خواب نشی میں تلاش کرشی سے اطلاع مجھے چل خوشی ہو چل دا کے مارتے دار مجھے کہا تھا مارتا کو ہار سننے پڑی ہو اخبار میں سے مزے دار کا مطلب اخبار میں سے مزے دار ایسی ہوئے میں ایسے ہوتے رکھ دی دال پکانے کا ہر سب کچھ میں نے کیا ہوا تھا مسرت یہ ہے کہ وہ خوار داری ماش ڈالنا پڑ گئی تو, اپنی نئے لکھو بس زبانی محلی لکھو جادو مل پاتا اور اپنی کوئی کوتاہی کو تقبیر میں لپیٹ لیتے اپنی بس زبانی نہری کو جادو میں لپیٹ اس میں کون سے چینی ادب کی کہانی چینی ادب کی کہانی ہے کہ ایک لڑکی نے کی شادی اس کا دل بڑا پریشان تنگ ہوا ساتھ کے گھر میں اس نے کہا کہ اس کو زیر سے کر جان کرنی چاہیے سائنٹیفک دنیا میں جادو ٹونا ٹوٹکا ختم ہو گیا نا جس کو کسرت کریں بدن کو بدولوں ہاں، کو کریں گے ہندوؤں کو کریں یا سیوں کو کریں اس پادری کو پنڈت کو کیونکہ آپ کیا سب سے مشورہ کرنا کیا جا سکتا ڈاکٹر سے کہا کہ ایسی دوائی دو کہ اس کو میں دوں اس کے لیے جان کر بھائی آپ کو دیں گے آپ یہاں ٹھیک دیکھ دیں گے دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ میں چاہیے آپ اس کو زیر دیا مرضی سب آپ پر شک کریں گے زیر دینے کی منصوبہ بندی کریں گے ہم چھ مہینے میں زیر مکمل کریں گے لیکن چھ مہینے آپ کر رہی ایسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہاتھ معیاری ہونا چاہیے کہ اس میں تاکہ سب کو بھی اندازہ ہو جائے سب گھر والوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ اس کی خاص محبت والی خاص خدمت والی اور اس میں سلو اپائزنگ میں آپ کو دے دوں گا وہ کرتے کرتے کرتے چھ مہینے اپنا کام کر لیں آپ جانتے ہیں دوائی بھی سفید زہر بھی دے دیا اس کو کرنے کے لیے چھ مہینے اس کو آئیڈیل دے دیا معیاری ساری رویہ اور خدمت ساری چیزیں اس کو لڑکی نے جا کر کام شروع کر دیا ایک مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ چوتھا مہینہ جب ہوا تو ساس اتنی اس کے ساتھ محبت اور اتنی شفقت کہ اس کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ میں نے چار مہینے اس کو پائزن کر دیا چار مہینے زہر اس کو دے دیا اب تو دو مہینے اور کے بعد مر جائے گی اور دو مہینے بھی ہو تو یہ چار مہینے تو ہو گیا اب کیا کریں گے دکھ کی بات ہے بڑھ جاتی تو ڈاکٹر کے پاس چل گئی تو اس نے کہا کہ جی اب کچھ ہو سکتا ہے کہ چار مہینے کے زہر کا ختم ہو جائے ساتھ نہیں تھے اس کا کیا مطلب کہا کے اصل میں وہ تو ایسی شہرت ہے میرا تو دل نہیں چاہتا کہ مر تو میں چاہتی ہوں کہ مرے چار مہینے کا کا زہر جو آپ نے سب دوائی دی تھی زہر اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے کہا کے بیٹھ میری بات سن اصل میں اس کو جو سلو فائرنگ میں نے کیا تو وہ آپ سے مثالی ردی آئی اس کے لیے اس نے اتنا متاثر کیا تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی اور اس کے بدلے میں آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی تو یہ ساری تکلیف جو تھی اس کی بنیاد جو تھی وہ رویہ تھا جو آپ کی طرف سے ہو رہا تو اس کا اس کا مطابق کا نام تھا کہ اس کو صاف کیا کہتے ہیں ہاؤ ہاؤ ٹو کی پائز اندر مدر انداز ہاؤ ٹو پائز اندر مدر انداز ہوتا تھا تو رویہ تھا رویہ تھا جو آئے تو فرمایا گیا ہے کہ لات سب سبل حضرت اللہ سیاح اس کی یافن فیض اللہ کی بہن کو بہن وداوت میں کرنے والی اور ہمیں دیکھو اچھا نیکی برائی برابر نہیں ہے اور تم برائی کو نیکی سے ظاہر کرو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کے نتیجے میں تمہارا جانی دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا اکثری تو یہ ہوتا ہے کہ اگلا آدمی من کی ہو اور آپ مثبت ہوں تو آپ کرتے کرتے واپس کو شرمندگی ہو کر اس کا کر مثبت ہو جاتا ہے اور کم ایسا ہوتا ہے جس کا نہیں ہوتا جس کا نہ ہو اور آپ کا مثبت ہو اور کرنا ہو رہا ہو اس کی فریلا پکڑ کرتا ہے اس کو فریلا سب تعالیٰ اپنے خاص امر تکبینی سے ٹھیک کرتے آپ کو بدلا نہ لے کر ایسی بات نہیں دوسرا آدمی اگر اپنے آپ اپنے رویے سے اپنے ترجیح سے اپنے آخر کو خراب کر رہا ہے تو اس کے مقابلہ دانائی کی بات یہ تو نہیں کہ میں بھی اپنے آخر کو خراب کرنا شروع کر کے رد عمل میں میں بھی اپنے آخر کو خراب کرنا شروع کروں اس مجھ کو اگر فہم نہیں ہے ان کو فہم نے اپنی آخر کو خراب کر رہا ہے تو میں اپنا فہم کھو کر میں کیوں ضرور کروں اپنی آخر کو خراب کرنا اپنے فہم کو کیوں خراب کروں خیر جی، صاحب کی بات میں کہاں تقریباً مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر تو ایک چھپا ہوا فیصلہ اللہ تبارک کسی آدمی کو خلانہ خاصا پتہ چل جائے کہ میں جانی نہیں ہوں بیٹھا وہ تقدیر میں کہ اپنے آپ کو تکلیف ہی نہ دے کوئی سب اور کرنے پڑھنے کی تکلیف دینا رات کو کرنے پانی روز کرنے کی تکلیف دینا یہ تو پھر اس دنیا کو اس وقت کو خوب استعمال کر لے اس کو پتہ ہو گیا ہے پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے تو خیر کی تصویر ہی آپ کی تقدیر ہے جو اللہ تبارک والا فہم فہم دیا ہے فہم و فراست دی ہے اس پر غور کریں فکر کریں اور بہتر سے بہتر ذرائع اس بات کو اختیار کرتے ہوئے اپنی دنیا میں آخر کو بنانے کی فکر کریں آپ کی سب احتیاطوں سب تدابیر کے بعد ایک بات حاصل نہ ہو سکی کہا اس وقت میں نے ایک بیان کیا ایک دفعہ کالج میں ہمارے پروفیسر مسرف صاحب کا چار چودہ سال ان کے دریافت سمائے انہوں نے کسی موضوع پر مجھ سے تقریر کروائی وہ ختم کر کے بس میں اب نکل رہا ہوں تو ایک لڑکا کہتا ہے جی یہ تقریر کیا ہے جی <laughs> کیا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا کرتا جواب کو دیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کیا پائیں گے انتفار کر کے ہیں پھر میں جواب نہیں ایک تو بھاری میں ایک اور ٹریننگ کورس ہو رہا تھا ڈیولپمنٹ اکیڈمی میں اس میں کورس ہو رہا تھا اس میں افسر صاحبان نے دن یہ سوال بھی کر دیا ان دنوں پروفیسر عبداللہ صاحب نے سارے مکتبہ فکر کے علماء کو بلایا ہوا تھا بن والے حضرات کو بھی اہل عزیز کے بھی اس سوال کے جواب میں رفیع عثمانی صاحب نے چیز کرم شاہ دھیروی صاحب سے کہا کہ آپ جواب دیں میں نہیں کا جواب رفیع عثمانی صاحب ان کا جواب تو میں کر دوں گا آپ چار پانچ گھنٹے فارغ کر کے مجھے دیں پھر نے اس پر بیان کیا ہے وہ پھر اکیڈی والوں نے اس کو لکھا ہے اور شاید ہی مثالی بات خیر میں اب نکل کر آ رہا ہوں پیچھے بخذ نے سوال کیا تو قدم میں تو کیا جواب دیا میں نے کہا برخودار جب تک ظاہر نہیں جب تک ظاہر نہ ہو تو تدبیر ہے جب تک ظاہر نہ ہو تو تدبیر ہے جب ظاہر ہو جائے تو تدبیر تھی ماضی کی بات ہو حال جو ہے اس پر تو تدبیر ہی تدبیر ہے حال میں تو تدبیر ہی تدبیر ہے ٹھیک ہے نا ہاں تصویر کرنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد یوجار کرنے کے بعد واک مانگنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد پھر نہیں ہوا آپ کہیں گے یہ تقدیر نہ کیا ہتھیار ڈالے رہیں آٹھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں اور تقدیر کے منتظر رہیں تو یہ تو تقدیر کا یقین نہیں تعطل ہے تعطل معطل ہو جانا نہیں یہ تقدیر نہیں تعطل ہے اور تعطل جو ہے یہ حماقت کی علامت ہے جو گوفی اور حماقت کی علامت ہے سبحان اللہ میں ایک بزرگ ان کا واقعہ کہتے ہیں جا رہے تھے ایک آدمی بیٹھے میں اسلام نہیں واپس آیا دیکھا کہ زمین پر لکی رہے تھا نہیں لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ جاتے اسلام نہیں تھے واپس میں جیسے جا رہا تھا یہ بیکار بیٹھا ہوا اور بیکار آدمی کو پسند نہیں غلط آواز بیکار بیکار کی پسند نہیں جب میں واپس آ رہا آ رہا تھا تو لکی رہا ہے کچھ تو کر رہا ہے ہو سکتے ہیں لکیریں کسی منصوبہ بندی کے لیے ہو کی منصوبہ بندی ہو اس کو لکیروں سے لیبل کر رہا ہو اس کو کر رہا ہو کہتے اس لیے کو کیونکہ بیکاری کی حالت میں نہیں تھا اس لیے میں نے سلام کیا اور جاتے ہیں کیونکہ بیکار تھا موسم محسم تھا سست بندے بیکار بندے یہ اللہ تبارک اللہ پسند نہیں ہے سست بیکار معطل خود ہوں خیر و حب اللہ یہ کبھی مومن اللہ تبارک کے نزدیک بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے بنسبت ضعیف مومن کیا ہے ایمان کا بھی کبھی ہونا چاہیے احتیاط کا بھی کبھی ہونا چاہیے عمل کا بھی کبھی ہونا چاہیے ارادہ کا بھی کبھی ہونا چاہیے اخلاق کا بھی کبھی ہونا چاہیے عزیز میں قوت ہو ذوف اور بیکاری اور نہ ہو آدمی تو خیر جی بات کیا کر رہے تھے کہ روی کا منفی کا حال مثبت رویہ نہیں ہے منفی کا حال منفی رویہ نہیں ہے منفی کا حال مثبت رویہ ہے لوگ اس کو درست کر دیں گے اور منفی کا حال اگر منفی نہیں کیا جائے تو یہ منفی پر منفی منفی پر لگتے لگتے رہتے آگ بڑک اٹھی اور اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نکلنے والا ہے سلح ادیبیہ جو ہے وہ ہے نا سلح ادیبیہ سلح ادیبیہ کی شرائط طے ہو رہی تھی اور ایسی عجیب شرائط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صاحب اکرام کو بہت ناگوانی تو جو مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کو مان رہے ہیں وہ ایسی لیں فرما رہے ہیں یہاں تک کہ آپ نے صلاح کا معاہدہ کر لیا اور معاہدہ کرنے کے بعد کہا کہ احرام کھولیں مڈائیں قربانیوں قربانی ذبح کریں اور ہم جو ہے تم کیے بغیر واپس جا رہے ہیں آپ اعلان کر کے آئے دیکھا کوئی تیار نہیں ہو رہا نہ کوئی سر مڑا رہا ہے نہ کوئی حرام کھول رہا ہے نہ کوئی قربانی کر رہا ہے مریض بھی نہیں ہے بات مریض ہیں بلکہ پیغمبر کے امت ہی ہیں کہ جن کے لیے حکم کا ماننا جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد ہے پرویزی بھی کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر تو ہم خود کرتے ہیں ایک حضور کو مانتے ہیں ہاں جی؟ کھلم کھلا نکارو بھی نہیں کر سکتے ہاں جی؟ بات آپ جو ہے تو داس گھر میں تشریف لے آئے جو بتایا جو شوہر نے آپ کے ساتھ کہا کہ میں نے صاحب کرام کو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہر موڑے قربانیاں ذبح کریں اس کے رام کھولیں کسی نے بات نہیں مانی تو انہوں نے جو زوجہ متحرہ تھیں نے فرمایا کہ یار وسلم آپ جا کر اپنے سر کے بال موڑ لیں اپنی قربانی کو ذبح کر لیں سر کے بال مول لیں اور اس میں بات اسی لائے آپ نے قربانی ذبح کی حلق کرایا سر کے بال مونڈ لیے اور احرام کھول صاحب اکرام نے ایک دوسرے کو بٹھایا سر مرنے کے لیے اتنے غصے میں تھے سر بھی مڑتے جاتے تھے اور رستوں سے رقم بھی کر رہے تھے غصے کے دوسرے سر بھی کر رہے تھے اور خون بہ رہا تھا لیکن کر رہے تھے علماء کی تشہیر پہ کہتے ہیں کہ صاحب اکرام کا تجربہ تھا حکم عدولی نہیں کر رہے تھے وہ حکم آپ کو حکم کو ترک نہیں کر رہے تھے تجربہ تھا کہ جب سر کی فریاد ہاں جی، عرض معروض فریاد اور ہنگامہ رائی ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو حکم بدل جاتا ہے فیصلہ بدل جاتا ہے کش انتظار میں تھے کہ ناگواری ہو ہماری طرف سے اور با بلا فریاد ہو اور پریشانی ہو اور پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو اور ہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ امر الہی بدل جائے اور وہاں کی جو روزہ مطالعہ کا مشورہ تو یہ تھا کہ جس وقت آپ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم نافذ ہو گیا جب نافذ ہو گیا چارے چار سب کو ماننا پڑے گا اسی اسی وقت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں یہ بڑی آزمائش کا موقع تھا نا مگر وغیرہ میں آپ نے فرمایا یہ جو سورہ فتح ہے اس کی آیت میں ہے کہ کیسے ہے جی محلے تین روز میں دوسرا روکوں کا نہیں ہوتا ہے على قدر صدق الله ورسوله رؤيا بالحق اتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون آگے کیسے آپ ہزار منظور اللہ کا فتح میں قریب آئے قریب سبحان اللہ یہ رسول اللہ رسول رو یا اللہ پاک نے سچا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم جو ہے امن کے ساتھ مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں سر مول رہے ہیں یا کثر کر رہے ہیں خواب دیکھا آپ اور خواب میں آپ نے سنایا کہ میں نے خواب دیکھ کے ہمراہ کر رہے ہیں سارے تیار ہو کر گئے تو کتنے کتنے آدمی چھبیس سو آدمی چودہ سو چودہ سو آدمی جو ہیں تو یہ بہتر رضوان والے چودہ سو ہیں چودہ سو آدمی آئے اور یہاں پر جب آئے تو وہ پر کفار نے روک دیا روک جو کفار کو پتہ چلا تھا کہ یہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں نماز اس کو کہتے ہیں تو اس کے دوران یہ بالکل کچھ بھی نہیں کرتے کسی کی طرح متوجہ نہیں ہوتے تو پہلے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب یہ نماز پر کھڑے ہوں گے تو ان پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیں گے اسی وقت اس کی رہنمائی کے لیے اس کے خوف کی آیتیں اتر گئیں اور خالد اللہ دونوں کو اس پر مقرر کیا پہرے پر مقرر کیا ان کے ساتھ ان کو باقی انہوں نے نماز پڑھی وہ دعوی ان کا ناکامیاب ہو گیا کفار کا اور اس کے بعد جو ہے تو پھر آپ جو ہے تو ہم تو کسی ضرورت پورا کرنا ہے اور سختی مان کی ازمائش حضور نے فرمایا ہے ہم داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں اور یہاں عمرہ ہو فاروق نے کہا کہ یار سن رہا کیا ہم بھاگ ہیں کہ نہیں کیا وہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہم داخل ہوئے کہا تھا کہ کیوں نہیں ہو رہا کہ میں یہ تو نہیں تھا کہ سال ہو اس بات کو اللہ نے ایمان کی آزمائش کے لیے اس کو اللہ نے خفیہ رکھا داد اللہ کی داد گزرال کے علاوہ باقی ساری سب لوگوں کے علم جو ہے ان کو کہتے ہیں امبا اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے علم ہے ہمارے عالم الغیبہ اللہ اللہ پاک علم اس کو کہتے ہیں علم ہے اور الحمد اسلام کے ان کی وہی اور یا اللہ کی کرامات یا ان کے الحامات یہ سارے کے سارے امباول غیر کی خبریں جو اللہ نے بتائی ہوتی ہیں امباول الغیب کے بارے میں جتنا اللہ بتایا اتنا پتہ ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا اس کا اور اللہ پاک کے علم گئے محیط ہے ابلی ابدی ہے نہیں اور محیط ہے ہر چیز کا ہے سب چیزوں کے بارے میں ابلی ابدی چیز ہے اب بھی علم محیط یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں تو اللہ کو بار خواب دکھایا کہ آپ داخل ہو رہے ہیں لیکن اس بات کو مجمل رکھا گیا کہ سال ہو رہے ہیں کیا سال ہو رہے ہیں اس سال یہ بات نافذ ہی نہیں ہوئی اس لیے کہتے کہ یہ بھی ایسا موقع تھا کہ اس جگہ پر بغیر صدیق رضی اللہ نے بغیر کوئی بات کی ہوئے کھایا منا اور صدقنا کوئی بات ہی نہیں جس وقت عمر فاروق عزل بات کرنے کے لیے آئے تو ان کو ان کو روکا ہے ابو رضی اللہ نے فکر کر ہیں آپ یہ یعنی کہتے ہیں کہ اب کشید عزلہ کو بغیر شہادت کے اس مقام پر پہنچایا گیا ہے جو باقی خلفا شہادت کے بعد اس پر نہیں پڑ اور یہ فقط ایسے حقم ہے ابو کے ایسے حاقم ہے کہ حکومت بھی کی ہے لیکن یہ بغیر صاحب کتاب سے جنت میں داخل ہونے والا ہوں یہ کتاب ان کا نہیں ہوگا بغیر صاحب کتاب کے جنت میں داخل بہت بہت چیزیں مقام اس بو کے بردی بھی ان کو کوئی اشکال کوئی پریشانی کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے یہ فرمایا جیسی یہاں سے واپس ہونا پڑا کہتے ہیں اس موقع پر صحابہ اکرام کو اپنی رائے اور جذبات کی عظیم قربانی دینی پڑی اور یہ رائے کی قربانی دینا اور اپنی جذبات کی قربانی دینا سر کی قربانی دینا سے زیادہ مشکل تھا اس وقت جمنا ہے زیادہ مشکل تھا اس لیے ایک سے نظر ہوئی کہ نقد رضی اللہ علیہ اس کے بعد جیونوں کا تختہ تھے عالم عالم تعلوم کے فتح قریبا اور اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھ جو درخت کے نیچے آپ کے حساب سے بیٹھ کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی صاحب اکرام کی وہ ہے کیٹاگرائزیشن ہے نا چار خلفائے راشدین ہیں چھ سات اور ملا ہے دستاو بچرا ہیں تین سو تیرہ جو ہیں تو بدری ہیں اس کے بعد بدریوں کا مقام ہے تین سو تیرہ جو ہیں بچرا کے بعد مقام بدریوں کا ہے بدریوں کے بعد مکان جو ہے مقام جو ہے تو پھر بیت رضوان والوں کا ہے جو چودہ سو آدمی ہیں نے کہ حدیبیہ کے درخت کے نیچے آپ سے بیٹھ کی اور اس کے بعد پھر جو ہے تو درجہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا ہے اور پھر جو ہے تو اس کے بعد درجہ فتح مکہ کے بعد والا اٹھا بیٹھا تو ایک تو ان کو یہ بشارت ملی اس کی قربانی رائے کی اور جذبات کی قربانی پر بشارت ملی کہ ان کو جو ہے تو بیت رضوان کا اعزاز اصل ہوا یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے اللہ راضی ہوا بیت رضوان بنے اور دوسرا جو ہے تو فرمایا کہ نہ فتح مبینہ صلح وجہ دیا ہم نے آپ کو ایک مفت مبین بتا فرمایا اللہ انہوں کے شرط طے کی ہیں کہ کوئی کافر مسلمان اگر مجمع مروا جائے گا اس کو یہ واپس بھیجیں گے اور مدینہ مرادہ سے کوئی اگر مسلمان کافر ہو کر واپس آ جائے اس کو واپس نہیں بھیجا جائے اس قسم کی شرائط ساری دب کر شرائط ہے سب پریشان کس اس دب کر شرائط کی ہوئی یہ اللہ تو باد صاحب نے چند سال جمنا مان قائم کیا اور کفار کو مدینہ مرورہ آنے جانے کا موقع ملا اور مسلمانوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا ان کے ان کے معاشرے کو ان کی زندگی کے مطلب کو دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں جو ہے تو بہت لوگ مسلمان ہیں اور اسلام کے پھیلاؤ کا اور ان کے ضلعوں میں گھر کرنے کے حالات پیدا ہو اس چیز کو فتح مبین کہا گیا اصل میں مرغوں کا فتح ہونا لشکروں پر غالب آنا تو فتح مبین نہیں فتح مبین تو دلوں پر غالب آنا ہے جب دین پھیل رہا ہو پھیل رہا ہو فتح مبین یہ ہے اللہ تبارک فتح مبین نے سی فرمائی ع یہاں تک کہ اللہ تو بارہ نے ہے اس کو وہ ایسے وہ بنیادی اس بات کی دکھوائے جو میں صاحب سرد کر رہا تھا کہ فتح فتح مثبت بات کی ہوتی ہے فتح فتح حق کی ہوتی ہے فتح فتح مثبت بات کی ہوتی ہے اور باطل اور من کی چیز کتنی زیادہ زور و شور سے کیوں نہ چل رہی ہو اس کا دن ٹوٹنا ہوتا ہے ختم ہونا ہوتا ہے ہاں؟ اس کے لیے آدمی کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے فتح اللہ تعالیٰ حق کی ہوتی ہے مصیبات کی بات کی ہوتی ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مددوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کتنا گھر ہے کیوں نہ کر رہا ہو کتنا پریشان نہ کر رہا ہو اس کو اگر وہ بیوقوف ہے اس کو اپنی آخر کی بگاڑ کے پتہ نہیں ہے دنیا کے لیے اپنے مسائل کو کھڑا کرنے کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کیوں بیوقوف بنے کہ اپنے آخر کو خراب کریں اور دنیا میں دنیا میں اپنے کانٹے بوئیں یہ سازی رحمۃ اللہ نے گلستان میں ایک کہانی لکھی ہے بڑی ہوئی یاد آئیے آپ کا ہمارے گلستان میں شاگرد رہا ہے تو کتاب پڑھائی ہے پوری گلستان فارسی عربی بھی صاحب عالم صاحب سے پڑھوائی ہے کچھ سب کا بھی اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ہوا ہے کچھ شکر ہے کہانی نے لکھی ہے کہ ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور آگے ایک اور کشتی سفر کر رہی تھی ہم سے اگلی کوشش تھی وہ ڈوبی اور لوگ اس میں فرق ہونے لگے اس کشتی میں کوئی نیک آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی تیراک ہو اگلی کشتی کے لوگوں کو بچائے ہر آدمی کے بچانے پر اس کو پچاس ہزار روپیہ دیں گے اس نے ایک تیراک سب سے چھلانگ لگائی اور گیا اور ایک آدمی کو اس نے دو آدمی ڈوبی کھا رہے تھے ایک آدمی کو اس نے نکالا اور بچا کر لیا کشتی میں ڈال دیا اتنے مدد سے آدمی ڈوب گیا لوگوں نے کہا بس اس کی قسمت میں بات نہیں تھی وہ ڈوب گیا اور بچنا اس کا نہیں تھا اور یہ بچا دیا گیا تو یہ سارے تیراک ہے خاص ایسی بات نہیں ہے یہ دونوں آدمی جو تھے یہ میرے میری بستی کے تھے رہنے والے میری بستی کے تھے ان میں سے جس کو میں نے بچایا یہ وہ آدمی ہے کہ میں جنگل میں آ رہا تھا بہت تھکاوٹ تھی مجھے اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا اور دوسرا یہی کہ ہمارے محلے کا اس سے میری پٹائی کی وہ دونوں بار واقعات مجھے یاد تھے لہٰذا اس وقت جو بچانے کا تو میں پہلے اس کی طرف گیا اس کو ہیں پھر سے بھی دیکھے بھی چلے آپ کو کہتے اصل میں اس سے ہوئی وہ یہ وجہ نہیں کہ میں اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ بات پر اس کی بنیاد تھی اس کے بچنے کی بنیاد تھی اس کے ڈوبنے کی بنیاد تھی تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ کہانی لکھنے کے بعد ایک اصول آخر میں لکھتے ہیں پڑھنا تو اس کی اصولی بات میں انہوں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور ایک اپنا جو ہے انہوں نے جملہ لکھا ہوا آیت کون لکھی من من فلفسی علیہ جس نے نیک عمل کیا اس نے کیا اپنی ذات کے لیے اور جس نے برائی کی وہ اسی کے اوپر ہے تو انہوں نے کہا کسی آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی مجھ پر ظلم کیا اور مجھ پر زیادتی کی تو برما بگزش میرے اوپر سے وہ گزر گیا اور چلا گیا اور ختم ہو گیا وہ زیادتی ظلم جو تھا برما بگزش میرے اوپر سے گزر کر چلی گئی بس گئی اور بر وا بھی مان اور اس کے اوپر رہ گئی ہے باقی اس کے اوپر باقی رہ گئی اور وہ وقت آنے پر اپنے سر کو ضائع کریں گے وہ برائی اب جس وقت یہ وقت آ رہا اس وقت آنے پر اپنے سر کو ظاہر کرے گی اور اس کے اوپر بات کیے لیکن یاد آیا اس کا ہاں۔ قتل مزلومن فقط جالنا لے بدی سلطان فلاح اس نے پھر قتل اس طرح یہ جی امن قتل مزدور فلاح امن قتل مزدور مزدومن وہ جلنا لے بدی سلطان جس کو ظلم سے قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو ہم غلبہ عطا فرمائیں گے جو وارث ہوگا اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے بات آج قتل ہو گیا ہاں، آدمی تو رہ گیا مضبوط آدمی تو قتل ہو گیا کسی کمزور کے بارے میں اللہ فرماتے کو غلط بات فرمائیں اللہ پاک بات سے چلاتا ہے کہ قتل کرنے والا نیکن مغلوب ہونا ہوتا ہے اور اس میں غالب ہونا ہوتا ہے ضلع جو پاک کے مفسر اعظم ہیں پہلے مفسر مفسر ہیں اعظم کے لیے دعا ہے یہ اعلیٰ ان کو جو ہے تو تفصیل قلم سے تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس کی روشنی میں نعرہ لگا لیا تھا کہ اس کے بعد اقتدار جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملے گا کیونکہ عالمی کہتی ہے جو آدمی ظلم سے قتل کیا جائے اس کو وارث اللہ و تعالیٰ ملبہ عطا فرماتا ہے کہتے ہیں کیونکہ بنومیت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے وارثوں میں اس بات کا حل کہ جو ان کی جگہ کو لے وہ ان کے قریب ترین آدمی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اپنے بیٹے اپنی اولاد تو تک وہ نہیں پہنچی ہوئی تھی تو کو لے چکی تو اللہ تبارک کو غلبہ تھا فرمایا تو اس کا اللہ تبارک کو معاوضہ دینا ہوتا ہے ضرور ضرور لیکن وہ اٹھانے والا طرز کر نہیں ہوتا ہے اگر یو مڑ کر یو مڑے کر دمڑی کو اور سر سر تھڑے بہت نا جو لوگ میں کیا دوسرے پر کر رہا تو یہ بیچارے تو چکر میں پڑ جاتے ہیں اس کی کوئی انتہائی نہیں ہوتی سچے بچے سر سر میں ایسی ایسی منفی ترتیب جس کا کوئی آخر کرا ہی نہیں مشکل در مشکل ایک مشکل سے دوسری مشکل دوسری تیسری مشکل پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ آخر ہے مشکل در مشکل میں آدمی کی زندگی خواہ خوار او کر ہیں صبل حسن صحیح سے بہن کرنے والی حنیم عمار لکا ہے عمار لکا ہے دیکھو نیکی برائی برابر نہیں ہے برائی کا بدلہ مطلب نیکی سے دو اس کے نتیجے میں تمہارا جگہ جی- جانی جسم تمہارا جگری جی دوست بن جائے گا اور دیکھو یہ بات جو ہے بڑے صبر والوں کو ملتی ہے بڑے خوش بخت کسی اور لوگوں کو ملتی ہے ہر کسی کو نہیں ملتی ہے جس کو یہ بات ملتی ہے وہ بڑا خوش بخت ہوتا ہے بڑا نصیب ہوتا ہے توازو ملنا اپنی غلطی کا اعتراف غلطی کو مان کر اس پر معافی مانگنا یہی تو وہ مثبت باتیں ہیں جس سے انسان کو دنیا اور آخر کی ترقیاں ملتی ہیں اختیار کرتے ہوئے تلخ ہیں تلخ گھونٹ ہیں گزارنا پڑتے الیکشن لیکن فوائد کے لحاظ سے پھر جو ہے تو بہت میٹھا پھل دینے والا ہے کرتے ہوئے کڑوا ہے پھل اس کا بہت میٹھا یہ سامنے آ گیا پوچھیں کوئی بہت کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں آج دن ہمارا مہوار اجتماع کا دن گزرا ہوا تھا کل رات اور آج کا دن اس میں کافی زور لگا لگانا پڑتا ہے نظم فرض ہے اللہ اگر شیطان چاہے ہے کہ میں اسے کرنے سے روک رہا ہوں اگر رکاوٹ بن رہا ہوں تو اللہ اللہ میں شیطان رجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آنے فوراً آدمی کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اب اس مثبت بات کو اختیار کرنے سے مجھے شیطان روک رہا ہے اور اس کا منصوبہ ہے کہ آگے حالات خراب ہیں میں اس کا منصوبہ کامیاب ہونے نہیں دوں گا میں عزد اللہ پڑھ کر اس کو دفاع کروں گا اور میں مثبت کو اختیار کروں گا آپریشن کیسا ہوگی جی؟ ڈاکٹر صاحب تو ڈینٹل سرجن ہے نا تو مسئلہ کا محالی دانت کو نکالنا ہوتا ہے ہاں جی۔ وہ بوجھ ڈاکٹر صاحب جی مشورہ کرنے کے لیے گیا نا میری آنکھ میں درد ہے آنکھ میں میری درد ہو رہا ہے میرے تو دانت میں درد ہوا تھا میں نے نکال لیا تھا <laughs> آپ کی کو نکال دیں دستی ہمارے علاقے کے لطیفہ کے حکیم یہ جو ہوتے ہیں کوئک حکیم ہوتے اس کے پاس آدمی گیا اپنے والد صاحب کو لے کر گیا سر درد کے علاج کی اس کو دوائی دی دوائی کھانے کے بعد آدمی آئے گاؤں میں مر گیا تین چار دن بعد بازار کیا تھا حکیم صاحب ملا اس نے کہا کہ لالا سے میں کیسے ہو دوائی کھائی تھی اس نے کہا لالا کو مڑ سی بھائی نہیں لگا رہے بھائی نہیں لگا رہے کہ درد نہیں آیا ہوگا تو مر گیا ہے درد نہیں آیا ہوگا درد تھا جی آج کی زندگی نہیں رہی درد کیسے سبحان اللہ تو کیسے ایسے مفراست والے لوگ ہوں اللہ والے لوگ ہوں کاملین ہوں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مثبت سے ٹھیک نہیں ہوگا لاتوں کے بھو ہو آپ کیا کریں کام ہو رہا ہے بات اس سے نہیں ہوتا نہیں جی۔ ہم تو عامی لوگ جو ہیں ہمیں تو ہمیشہ مثبت چیز کو لیتے ہوئے اپنے آپ کو ہی محفوظ رکھنا چاہیے ہاں جی۔ کیا ہے اس کا آپ کو سنائیں یہ رائے ون میں جنوبی افریقہ کے لوگ آتے ہیں جنوبی افریقہ ایک تو بہت مالدار مسلمان ہیں بہت مالدار بہت نازک آر باغ گاڑیوں میں پھرنے والے وہ چار چار مہینے لگانے کے لیے آتے تھے ایک دفعہ ان کے نوجوانوں کی کھیپ آئی ہوئی تھی رائے میں اور رائے میں آ کر باغی ہوئے ہوئے ہوئے نہ ان کی بات مانتے تھے نہ بہنوں میں بیٹھتے تھے بازاروں میں پھر رہے ہیں کوئی بات کوئی آگے جھگڑتے ہیں تو میں تھا مسرت صاحب ہمارے بزرگ تھے کو بلند فرمائے وہ شعبہ انگریزی میں پڑھتے تھے میں گورنمنٹ کی سرکاری میں پڑھتے تھے اور کوئی ساتھی ہمارے ہم چلے گئے چلا لگانے کے رائے گڑوں کو چلا لگانے کے چلے گئے ان دونوں امیر ہوتا تھا مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے بہت سارے مساغ والے بزرگ تھے اور دوسرے کہ ہمارے حضرت مولانا صاحب کے ساتھ کا بڑا تعلق تھا اور ہمارے ساتھ بھی ان کو بڑی شفقت کر رہی ہے ہم گئے انہوں نے کے مچھروں نے کہا نے کہا یہ لوگ دنیا افریقہ والے ہیں نا یہ ان کو حوالے کرو والوں کو یہ ٹھیک کریں گے نسی کہ ہماری جماعت میں ہمارے حوالے کیا اور ہم نے ان کی خدمت شروع کی آج بھی جی شروع کی میں نے سماج شروع کی سمجھانا شروع کیا اب جتنی ہم نے سماج کریں آج بھی کریں اور کر لیں اور تو کر رہے ہیں خیر ایک دن دوسرا دن ہوا تیسرے دن گئے تو میں سے سرد صاحب نے اس نے میں نے ٹھیک کر لیا میں نے کہا ٹھیک کیا آپ نے میں نے کہا میں نے کو خوب سنائی <laughs> خوب سنائی اور کو گیا ہے ایسا خیر میں گیا جو میرے حوالے تھے تو وہ آگے سے آؤ جی کھانے کے لیے نہیں آتے ہیں کیا آؤ جی بیان کرنے کے نہیں آتے ہیں خیر جی ان کو میں نے بٹھایا میں نے کہا میں آپ سے بات لیسن کی نہیں آئی وانٹ انگریزی بولتے نا کوشچن میں تو سوال کرتا ہوں آرمی بڑی پیپل ذاتی نوکر ہیں ہاں یا جی۔ کیا آپ کے ذاتی نوکر ہاں جی۔ یا آپ نے پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں اپنی اصلاح کرانے لیے آئے دیے کس لیے آئے <laughs> اور آپ نوکر ہیں کہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی منتیں کریں گے اور یہ کریں گے ان کو تھوڑی دیر باتیں سدھائی سنائی سنائی تھوڑی دیر تو گزری نا اب میری باتوں کو غور سن لیں بس ان کو میں چھوڑ کر گیا پھر جو آیا تو اس کے بعد ٹھیک ہوئے <laughs> آپریشن میں تو ہمارے بدلے ساتھ بزرگ تھے ان کی فراست میں کام کیا تو ان کو سمجھ آئی کس طرح خرابی ہے ہاں اس میں آگے بزرگوں نے اب ان کی بات پر یاد آئی بزرگوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ اس کو وہ آدمی کرے اس بات کو وہ آدمی کرے کہ دوسرے آدمی کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس سے نہ سمجھ رہا اس کے باتیں میں یہ بات ہو یہ مجھ ہے اور یہ جو کر رہا ہو یہ شفقت کی بنیاد پر کر رہا ہو تربیت اور شفقت کی بنیاد پر کر رہا ہو ابا بھی بیٹے کو برا بلا بھی کہتا ہے ڈانٹ ڈپڑی بھی کرتا ہے بیٹے کو پتا ہوتا ہے کہ میں دشمنی کے لیے یہ نہیں کر رہا بلکہ اور شفقت کے تحت کر رہا اس کو برا بھی نہیں لگتا اس کا سر بھی اچھا پر آتا ہے تو معاملہ قلب کا ہوتا ہے کہ آپ کے قلب میں کیا ہے کسی کے بارے میں المومن امرت المومن آپ کے قلب میں دوسرے کے بارے میں اسی کے قلب میں وہ چیز آپ کے بارے میں جاتی ہے اگر نفرت زیادہ سختی کر سکتی ہے تو اس کے قلب میں آپ کے دور وہ جذبہ پیدا ہو جائے شفقت محبت ہے تو اس کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے ایک دم مولانا احمد پارنتری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے رہے تھے کہ ماں ڈاکٹر جو آپریشن کا بھی فیصلہ کر لیتا ہے وہ مائر ہوتا ہے اس کو بیماری اس کو پتہ ہوتا ہے ہر ایک نہیں کر سکتا اس فیصلے ٹھیک ہے وہ فیصلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا وہ فیصلہ جو ہے تو کا آدمی کرتا ہے اس کے فیصلے کا فائدہ بھی ہوتا ہے اگلا آدمی اس کو محبت بھی دیتا ہے خوشی بھی ادا کرتا ہے خوشی بھی کرتا ہے ہوتا ہے اس سے کیسے اس چیز کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کی مہارت تو تربیت اللہ والوں کو مہارت ہوتی ہے بالکل بالکل بالکل وہ تو تقدیر تقدیریں اس کے آپ تقدیروں کرنے کے بعد اگر بات نہ ہوئی تو ہوئی تو من جانب اللہ تھی اس لیے وہ ایک آدمی نے یہ فکی مسئلہ ہے باقاعدہ نا ایک آدمی نے آسانی میں سے پوچھا کہ فلانا پنساری بھی علاج کرتا رہتا ہے جس طرح آج کل یہ ہوتا ہے کیمسٹرس ہوتا ہے نا پرانے زمانے میں اس کو پنساری کہتے جو کہ دوائیاں لے کر جڑی بوٹیاں بیٹھے ہوا ہے اس کو جڑی بوٹیوں کے نام ہی آتے ہیں اور علاج بازیا وہ حکیم کا کام ہوتا تھا حکیم علاج کرتے تھے تو بعض پنساری بھی جی منیٹر بن جاتے تھے اور کو میں جاتے تھے وہ علاج شروع کر دیتے تھے اسی طرح سالم میں رحمد اللہ سے کہا کہ فلانا پنساری اچھا علاج کر لیتا ہے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور حکیم بھی کر لیتا ہے تو اس میں کیا فرق ان کا بڑا فرق ہوا ہے پنساری کے علاج سے اگر ٹھیک ہو گیا تو اس کی بات ہے اگر مر گیا تو اس کو اور نقصان پہنچا اس کو تو اس کو خدا کے نزدیک مجرم ہے ان کو فن نہیں آتا اور کسی نے علاج بھی اس سے کروایا اور کھانا اٹھایا تو یہ بھی گنگار ہوا بے فن والے آدمی سے کرایا گیا اور سے بھی کیا تو اس نے جس آدمی کو نقصان پہنچایا تو بھی گنگار ہوا اور حکیم نے اپنے علم کو حکمت کو یا صحیح ڈاکٹر نے اپنے علم, علم کو صحیح استعمال کر کے اپنی طرف پوری کوشش کی اور علاج کی اور بچی غلطی سے ہو گئی تب بھی اس کی پکڑ نہیں بچی غلطی سے بس میں نہیں صحیح گنگار نہیں ہے جب دوسرا آدمی کویک تھا کے ساتھ اس سے غلطی ہوئی تو اس بگائے ڈالا کی پکڑا کیونکہ اس کی مہارت نہیں تھی اس کا شعبہ نہیں تھا اس سے کھا اس نے انگلی ڈالی ہے ٹانگ اس نے ڈالی ہے اور اللہ کی ذات سے اچھا گمان ہو اچھا گمان رکھے کہ جب ہم اچھے طریقے پاس جب اچھی سوچ لیں گے اچھا فیصلہ کریں گے اچھا عمل کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ کی ذات سے وہ اسی بات کی امید ہے کہ اللہ خلا فرمایا جائے گا آپ کو سمجھا عید کا لطیفہ فضر ہوں القادر صاحب عید کا لطیفہ فضر ہوں ہم نے سرکاری ڈیری فارم سے دو گائیاں خریدی سرکاری ڈیری فارم والے گائے کو رسی نہیں ڈالتے کہ ان کی ان کی ریسرچ میں کھولا جانور چل رہا ہو یا بڑا آزاد ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اس کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے موٹا بھی زیادہ ہوتا ہے گوشت اس کا زیادہ ہوتا ہے تو خود پارا خود خریدا ہے ان کے لیے بہت اچھے رہے کہ ہم خریدتے ہیں تو گھر پر لائے کون تو میں نے کہا جی گاڑی پکڑیں گے ان کے دو تین ملازم لیں گے جو ان کو سنبھال لیں ان کے ساتھ ابھی بلد دی جا بکری اس سے بڑی تفصیلات میں تو میں نے کہا کہ جی، ہم تو ہوں تو رہا ہوں ہاں، تین آدمی تین آدمی دو جانوروں کو لے جاتے تو پلیز تو مجھے میں نے میں نے کہا ہمارے گاؤں ہمارے علاقے میں چرسی پیڑ ہے اور اتنی اس کی شہرت ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی پر جو ہے تو سال کی دس بیل ذبح کیے تھے اتنے لوگوں نے آنا ایک بیل جو ہے تو وہ رام رام سے سے جو ہنگامہ کیا کیا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا آخر پھر سائیں اور لوگ آ جائیں کشمش میں لگی تو اس سب سے کم اپنے مریضوں میں سب سے کمزور آدمی کو پکڑا اس نے کہا کہ لالا مکھ جائے تو لالا آ گیا وہ اس بیر کو پکڑا لے کر آ گیا اس نے پہنچا دیا زبر کے لیے اس کو میرا برکادر کو کہا گیا اس نے کہا بیگ تو مجھ سے ہوا نہیں لیکن وہ چرسی پیر والے وکیل مجھ پر نہیں یہ تو چرسی پیر کے مریض کو اٹھا کی نہ کسی بھی پر نہیں تو میں کیا کروں اس میں تو خیر سے کھا کرتا چرچی پی تو لگا پڑا کوڑا کرا تو باہر لے کے روتا تھا نہیں ہوگا یہ گیا ایسا تو پہلے اور کوئی اس کو کہہ رہا تھا میں کہہ رہا میں دو سو روپئے لوں گا ایک ایک آدمی ایک ایک سو دو دو سو روپئے مانگ رہے کسی آدمی کو دو سو روپئے دو گے چھ سو روپئے میں لا کر چھوڑیں گے ہم کہتے ہیں کہ بابا سے پڑے بات چلے بس روان بس ٹھیک ٹھاک روان ہے سر پہ کارو کاروبار پیر کے سو نہ پیر خاص تو مجھے بخش کہ پیر اگر تم کا بھی ہو تو مریض کے لیے کافی اگر بولا ریاست صاحب علیہ نواسوں کو نواسی سے انتہائی لوگ ہوتے تھے بالکل ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کر رہے کہ نہیں کرتے ایک ایک ایک لکڑ تیر ہے ایک تنکا تیر ہے ایک لکڑ پیر ہے ایک پتھر تیر وہ کیا ہے جی ہم نے کہا تن کا سر تو خود تیرتا ہے دوسرے کو نہیں تیرا سکتا تن کے چارا اپنے آپ کو تیرا سکتا لکڑ وہ ہے کہ موٹی لکڑ ہو بہ رہی ہے اس کے اوپر کے آپ کو بھی تیرا کر نکال دیا کہ پتھر وہ پتھر خود ڈوب رہا ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ڈوب رہا آج شادی کے وجود میں گیا تو انہوں نے ماشاء اللہ بہت مضبوط آدمی ہم مضبوط ہاں جی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پیر صاحب نے انہوں نے کہا کہ اور جو شادی ہو رہی اس نے پیر صاحب نے کہا یہ بھی پیر صاحب اس کو اس کے ساتھ بٹھاؤ آگے بٹھایا یہ یہ کہا پیر صاحب ہیں وزیرستان کے انہوں نے اس علاقے میں یاد کیا انگریزوں کے خلاف ماشاء اللہ بڑی مبارکباد میں نے کہا آپ کے پیر صاحب کے آدمی ہیں نہ ہاں کرتا ہے نہ نہ کرتا ہے جی؟ تو مجھے ہوا کہ یا تو ہے یہ عقیدت بھی ہے اور عطی فصیر صاحب رحمۃ اللہ جو تھے وہ تو عقیدت بند تھے اور آئیے ماجد بکی رحمۃ اللہ کے میں سے ان لوگوں میں سے تھے یا تو اس کو اس کا سیدھا جدا ہے اس پہ تو نام نہیں لیتا یا بیچارے کو پتہ نہیں بلوچستان میں جات ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو تھوڑا سا جلدی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کارڈ ملے گی یعنی جہاں چھوٹے اس آدمی سے اب تو پوچھنے لگ گیا ہے علاقے کے حالات پوچھنے لگ گیا ہے کارڈ بھی اس پر لکھا تھا فلانا فلانا اظہر خانے پیر رانی میں کہا میں کہ پر یہ آپ کو اوپر سلسلہ کس کے ساتھ لگتا ہے اس نے کہا کتاب میں نے کہا وہ کہ پاکستان میں نشبندی سلسلہ ہے تو ایک ہماری ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر سور علی کوشی صاحب کا ہے بٹھا دیے تخت متغذر نہیں مورنا تو وہاں کا شجرا صاحب جی اور مصیبت ہو گیا اسی طرح کیسے کہتے میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس آدمی مسلم کا میں نے کہا مثلا میرے نام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا شیرا ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا مجھے وہ ایک لیڈ والا وظیفہ یاد آیا تو پہلے بھی آپ کو سنایا تھا نہیں یاد آیا ہاں جی اس طرح ہوا کہ وہاں پر ایک برف ساتھی ہے اس کا بس گیا کہا کہ ایک آدمی چلا لگا کر آیا تو اس کا کوئی دینداری کا جذبہ بن گیا اس سے کوئی مسئلہ پیش آیا تو مفتی صاحب کے پاس گیا بڑے عالم سے مفتی طرف سے مسئلہ پیش نہیں پڑے گا وہاں پر گیا تو ان کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گیا کہ ماشاء اللہ بادشاہ گاڑی یہ شکل بھی چمکدار ہو گئی ہے ذرا تو مفتی صاحب لوگوں کے با صاحب کا مسئلہ حال ہو گیا آپ کے لیے امام آ گیا میں آپ کو امام دے رہا ہوں کہ ساتھی آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کے امام ہیں تو کہتے میں آ جاؤ میں نے کہا مفتی صاحب میں ان انپڑھنے ہوں اور میں آپ کے مسئلے پوچھنے کے لیے آیا ہوں میں کہا میں کچھ پڑھ مر رہی ہوں آپ ان کے امام ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں گے مفتی صاحب نے پکڑ کر پکڑ جھگڑ کر ان کے ساتھ کر دیا کہتے وہ لے گئے مجھے کہ وہاں جب ان کی جگہ پر گئے تو وہاں پر یہ بریلوی دیوبندی کا جھگڑا چلا ہوا تھا تو ایک امام بریبل لائے ہوئے تھے اور ایک امام یہ تو اس لیے یہ تھا کچھ نمازیں وہ پڑھائے گا کچھ نمازیں یہ پڑھائے گا دونوں کا مقابلہ کرائیں گے جو میں آدمی ہوگا تو اس کو ہم رکھیں گے سوچیں گے اور یہ اس سے ڈر رہا ہے کہ کوئی عالم ہوگا وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ کوئی عالم ہوگا دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تو جو بردری تھا وہ تھا ان پڑھ آدمی سے لیکن اس کو سمجھا کر بھیجا تھا جب تو اس سے کوئی پوچھے کہ تو کیا پڑھا ہوا ہے تو کہنا کہ میں فارغ و تاثیر عالم فارغ و تاثیر عالم اب فارغ و تاثیر عالم اتنے الفاظ ہم پیارے کو کہاں یاد رہے ان پڑھا پوچھا جس کو لے کر گئے تھے کہا تو کیا پڑا ہوا ہے اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں ہاں جی۔ تو اس کا کہا تو کیا پڑھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ اس نے جو سوچا اس نے کہا تحصیل سے بڑا فیض ہے تو کیا پڑھے اس نے میں ضلع پاس ہوں وہ آج بھی ڈر گیا تو کچھ کوئی پتا تھا کہ پاکستان میں تحصیل چھوٹی ہوتی ہے ضلع پڑا تو اب میں ضلع کے آگے کیسے ٹھہروں گا تو وہ آدمی بیدا چھوڑ گیا بس حال ہو گئی ضلع والا کس طرح سے آپ کو لطیفہ جی خیر وہ پیر صاحب جو ہے وہ کہتے کہ ابھی میری جان تو پیچھے پیچھے پڑ گیا خیر مجھے خیال ہوا میرے خاص پاس موسم دوست لوا عمر تھا اور اس کو کچھ نہیں کہتے بیچارہ کہے گا کہ ابھی خیر جی وہ جس وقت کھانا کھایا گیا نا تو لوگوں سے مل رہا ہے تو میرے طرح سر گیا میں نے کہا خود ملنے کے لیے آیا تو میں ملتا ہوں نہ ملنے کے لیے آیا تو نہیں ملتا لوگوں سے ملا میں دیکھو دوسری بات ہے پھر قریب جی؟ ہاں اکیڈمی کے کاری تو اس میں آپ لوگ تھے نا اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے وہ اپنے پنجاب سے اپنے بریلی پیروں بلائے تھے تقریر کرنے کے لیے پھر اس کو خیال ہوا کہ یہ تو یہ پی سی ایس کے ایس ایس لوگ آئے ہوئے ہوں گے اور یہ تو ذرا ٹرکی ہوتے ہیں پھر ان کو متاثر نہ کر سکے ہمارے پیر صاحب پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا جی سوزے بھائی صاحب سے کہا کہ والد صاحب سے نکاح کے کہا گیا ہم سے بتا کے پیر بھی مہنگا یہاں بھی کوئی سا پیر ہو سے والا ہو اس کو لے آئے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس سے ڈرا کہا کہ اس کو لے آتے چلے گئے خیر جب دھیان ہوا دھیان تو جو کچھ نے کرنا تھا جو پیدل چلنا تھا چلے آگے جیسے سال جب تو شروع ہوا آپ کیا کریں گے والا مزاق کون دے گا تو اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ چلو سوال جواب سیشن کو چھوڑو میں نے کہا چلے جی، ایک سوال جو میں کیا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں پھر گیا ایک سال کا جواب دیا کون حوصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو سکتا چلے دس سالوں کو جواب دے اللہ تو حلوا پراٹھے کھانے کے لیے کھانے کھانے نہیں اس ایسی گیری مریض کو ہر وقت چھٹے اس کے لیے وہ کوئی بات علمی عملی بات ہو تو پھر تو مشکل پیش آ جاتی ہے